امام مسلم رحمہ اللہ نے معمر اوزائی اور ابن جوریج کی الگ الگ سندوں کے ساتھ زہری سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی اوزائی اور ابن جوریج کی روایت میں لئیس کی سابقہ حدیث کی طرح اسلم تو للہ یعنی میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا کے الفاظ ہیں جبکہ معمر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں جب میں نے چاہا کہ اسے قتل کر دوں تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا یعنی دونوں کا حاصل ایک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو پچہتر